حضرت ابن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دو خرگوش شکار کیے لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے میں انہیں ذبح کر سکتا تو میں نے انہیں ایک تیز دھار پتھر سے ذبح کر دیا پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے ان کے کھانے کا حکم دیا یعنی کھانے کی اجازت دی سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھارہ